اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے